ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی دیت میں غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا تھا وہ کہنے لگا کیا ایسے کی دیت دی جائے گی جس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ چیخا نہ آواز نکالی اس طرح کا خون تو ضائع اور باطل ہو جاتا ہے یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شاعروں والی بات کر رہا ہے حمل گرا دینے کی دیت میں غلام یا لونڈی دینا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو دس یہ حدیث صحیح ہے